بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و رسوله الكریم اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں علامہ ناصر الدین بستوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور ہمارے قریبی زمانے کے یہ عالم ہیں علامہ ناصر الدین بستوی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور اس بیماری کی حالت میں اچانک میرے اوپر سکتہ تاری ہو گیا سکتہ تاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی سانس بھی بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں اللہ کی قدرت کے پھر سانس میں شروع اور وہ انسان ہوش میں بھی آ جاتا ہے تو علامہ الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت کچھ ناساز تھی ناساز تھی اچانک مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا میں بے ہوش ہو گیا سانس بھی میری بند ہو گئی میرے جو قریبی رشتہ دار اور اقریبا وغیرہ تھے انہوں نے جب مجھے چیک کیا اور دیکھا تو کہا ان کی تو سانسیں رک گئی ہے یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں فوراً میرے لیے جنازے کا انتظام کر دیا گیا اور باقاعدہ لوگوں نے کفن پہنا کر مجھے قبر میں لے کر گئے نماز جنازہ پڑی اور قبر کے اندر مجھے دفن کر دیا علامہ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قبر میں دفن ہو گیا مجھے ڈال دیا اوپر تختے ڈال دیے مٹی ڈال دی اور میں تختوں کے نیچے قبر میں ہو اور اللہ مجھے میری آنکھیں وہاں کھولتا ہے میری جو سکتے کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی اور میری آنکھیں قبر کے اندر کھلی فرماتے ہیں کہ پہلے تو جب آنکھ کھلی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ میں آیا کہ شاید میری حالت کو میرا انتقال ہو گیا ہے اس بنا پر لوگوں نے مجھے قبر میں ڈال دیا اب جب میری آنکھیں کھلے میں سوچتا ہوں میں تو قبر میں ہوں اب باہر کیسے نکلوں اتنی گہرائی سے باہر کیسے آؤں علامہ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ پہلے تو دل میں یہ خیال آیا کہ موت اس وقت تو نہیں آئی تھی لیکن اب آنا یقینی ہے کہ میں قبر میں پڑا ہوا ہوں لیکن بعد میں مجھے خیال آیا اور خیال یہ آیا کہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے اور بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جو آدمی چالیس مرتبہ یاسین شریف کا ختم کرتا ہے اللہ بڑے سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے فورٹی ٹائمز یاسین شریف پڑھی جائے اس کی برکت سے اللہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے دل میں آیا اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے چلو یاسین شریف پڑھنا شروع کرو اگر اللہ نے منظور کر لیا ہو سکتا ہے کوئی نجات کا ذریعہ ملے گا اور اگر نہیں ہوا تو کم از کم موت یاسین پڑھتے پڑھتے آئے گی فرماتے ہیں کہ اس قبر میں اس اندھیری کوٹری میں میں نے یاسین شریف کا پڑھنا شروع کیا اللہ ناصر الدین بیان کرتے ہیں کہ میں زور زور سے جذبے کے ساتھ میں یاسین پڑھ رہا تھا کہ کوئی اللہ کی مدد آ جائے فرماتے ایک بار پڑھا دو بار پڑھا تھرٹی نائن ٹائمز میں یاسین شریف پڑھ چکا ابھی چالیسویں مرتبہ شروع کرتا ہو مجھے اوپر کچھ سرسراہٹ معلوم ہو رہی کچھ آواز معلوم ہو رہی ہے جیسے کوئی میری قبر کے پاس آیا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے علامہ فرما کے دل میں خیال آیا اگر یہ چالیسویں مرتبہ بھی زور سے پڑھوں گا تو جو آیا ہے وہ بھگ جائے گا اس لیے میں نے چالیسویں مرتبہ آہستہ آہستہ یاسین شریف پڑھنا شروع کیا علامہ الدین کا بیان ہے فورٹی ٹائم چالیسویں مرتبہ یاسین شریف پڑھ رہا تھا ابھی تو یاسین شریف میں ختم کرنے پر آیا اچانک کسی کا ہاتھ اندر آتا ہے اور وہ میرے کفن کو زور سے کھینچتا ہے علامہ ناصر الدین کہہ رہے ہیں ابھی چالیسویں مرتبہ ختم کر رہا ہو کسی کا ہاتھ آیا اس نے زور سے میرے کفن کو کھینچا جیسے ہی میرے کفن کو کھینچا میں اٹھ کر قبر میں کھڑا ہو گیا مجھے کھڑا ہوتے ہوئے اس نے دیکھا جو کفن کھینچنے آیا تھا وہ تو گھبرا گیا کہ یہ لاش کیسے کھڑی ہو گئی تو اس کی تو وہی چیخ نکل گئی اس کا جگر پھٹ گیا وہ وہیں پر مر گیا علامہ ناصر الدین فرماتے وہ مر گیا میں قبر کے باہر آ گیا اور پھر دیکھا تو پتا چلا یہ کوئی کفن چور تھا جو رات کے اندھیرے میں میرا کفن چوری کرنے آیا تھا علامہ الدین لکھتے ہیں کہ یہ کوئی کفن چور تھا جو اس کا کام یہ تھا کہ مردوں کے کفن چوری کرتا تھا قبر کھود کر تو اس نے میری پوری قبر کھودی میرا کفن نکالا اور یہ میری میرا کفن چوری کرنے آیا تھا لیکن میں چپ کے اٹھ گیا وہ اتنا گھبرا گیا کہ اس کی وہیں پر اس کا جگر پھٹ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا فرماتے والے بار مولا کی قدرت کہ وہاں پر کفن چور کو اس نے ختم کر دیا اور قبر میں سے مجھے کھڑا کر دیا اب دل میں خیال آیا رات کا اندھیرا ہے اپنے محلے میں اپنے گھر پر چلا جاؤ اور وہاں پر اپنے گھر پہنچ جاؤ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ ابھی تو ایک مر گیا اس نے مجھے قبر سے اٹھتا ہوا دیکھا تو یہ ختم ہو گیا ابھی رات کے اندھیرے میں جو میں چلوں اور میرے گھر تک جاؤ بتانے نہیں کتنے لوگ مجھے دیکھیں گے کہیں گے ناصر الدین کی آتما آئی ہے کتنے مجھے دیکھ دیکھ کر ختم ہو جائیں گے اس لیے میں نے سوچا رات کے اندھیرے میں میرا جانا مناسب نہیں ہے وہی قبرستان میں بیٹھ گیا اللہ فرماتے پوری رات میں نے گزاری صبح کا وقت ہوا جب صبح میں ہوا ہے اور سورج کی روشنی نکلی چاروں طرف اجالا ہو گیا اس کے بعد میں میں قبرستان سے باہر نکلا اور اپنے محلے کی طرف بڑھا اور زور زور سے راستے میں اعلان کرتا گیا کہ میں ناصر الدین بستوی میرے بھائیوں تم نے غلطی سے میرے سکتے کی کیفیت کو سمجھ کر مجھے قبر میں ڈال دیا تھا تھا میرا انتقال نہیں ہوا تھا میں زندہ تھا دیکھو میں واپس آ گیا دیکھو میں واپس آ گیا کہنے میں زور زور سے اعلان کر رہا تھا کہ کہیں کسی کو اور کوئی جھٹکا نہ لگ جائے پر فرماتے فرماتی ناصر الدین رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی اور اس کے بعد میں انہوں نے پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اس کے بعد میں انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ذاتی تجربہ کر لیا کہ چالیس مرتبہ یاسین شریف پڑھنے سے اللہ بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو یہ ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ دیکھو اگر کوئی بہت بڑے پرابلم میں مصیبت میں آیا سچے دل سے چالیس مرتبہ یاسین شریف کا ختم کر لو انشاءاللہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جائے گی اور یاسین شریف تو یاسین شریف ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین شریف ہے قرآن کا قلب یاسین شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ایک مرتبہ یاسین شریف کو پڑھتا ہے اللہ پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب نصیب کرتا ہے ایسی پیاری یہ صورت ہے بلکہ بڑی خوبصورت روایت سناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو سننا میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں بڑی اچھی روایت ہے جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو اگر بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے جمعہ کے کے دن ماں ماں باپ باپ کا انتقال ہو گیا ہے بیٹا قبر پر جائے جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن جا کر یاسین شریف کی تلاوت اپنے والدین کے قبر پر کرے جتنی مرتبہ تلاوت کرے گا یاسین شریف کے ہر کہ بیٹا قربانی کر کے چلا جائے اپنے والدین کی قبر پر یاسین کی تلاوت شروع کر دے وہ جتنی مرد مرتبہ ہمت کر کے پڑھ لے یاسین شریف میں جتنے حروف ہے سے اللہ ایک ایک الفابیٹ کے کے کے بدلے میں اس والدین گناہوں کو معاف کر دے گا یہ یاسین شریف کی ایک بڑی پیاری خصوصیت ہے اس کے علاوہ یاسین شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مردے کی روح نکل رہی ہو اور سکرات کی حالت میں ہو اس کے قریب میں یاسین شریف پڑھو اس کی موت آسان ہو جاتی ہے آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے اور اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اس لیے میں نے پہلے بھی جب یاسین شریف کی تفسیر کر رہا تھا یہ بات کہی تھی کہ میرے بھائیوں ہمیشہ اس کی کوشش کرو کہ کم از کم یاسین شریف ہمیں زبان یاد ہو جائے اس کی کوشش کرو دیکھو قرآن حافظ بننا بہت بڑی بات ہے لیکن جو عمر والے ہو چکے ہیں جو جن کو ایسا لگتا ہے کہ اب پورا قرآن مجھ سے یاد نہیں ہو سکتا اتنی تو ٹرائی کرو کہ یاسین شریف کو یاد کر لو اور زبانی یاد کر لو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا قلبی رجحان یہ ہے میرے دل تمنا یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں یاسین شریف موجود تو یہ تو ہمارے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آرزو ہے حضور یہ چاہتے تھے کہ جو بھی ایمان والا بندہ یا بندی ہو اس کو یاسین شریف اس کے دل میں محفوظ ہو تو اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کوشش تو کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاسین شریف کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور میرے بھائیوں ایک معمول بناؤ زندگی کا کہ دیکھو رمضان کا تو مہینہ ہے عام زندگی میں روزانہ اتنا اہتمام کرو ہمارے بڑوں نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہم یاسین شریف کے تلاوت کر لیں زیادہ وقت نہیں لگے گا دس پندرہ منٹ کا ٹائم لگتا ہے روزانہ فجر کے بعد میں احتمام ہو یاسین شریف کے تلاوت کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کے دل سے اور پورے قرآن سے محبت نصیب فرمائے یاسین شریف کے پڑھنے کا احتمام نصیب فرمائے اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اللہ ہم سب فرمائے سبحان اللہ و سبحانك اللهم اللہم و ان لا اله الا انتا نستغفرك و نتوب سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين